فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنيم ان كان ذا مال وبنين تتلى عليه قال سنسمه على الخرطوم بس اے نبی آپ جھٹلانے والوں کی نہ مانیے وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ذرا ڈھیلے ہوں تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں اور آپ کسی ایسے شخص کا بھی کہا نہ مانیے جو زیادہ قسمیں کھانے والا بے وقار کمینہ عیب گو چول خور بھلائی سے روکنے والا حد سے بڑھ جانے والا گنہگار گردن کش پھر ساتھ ہی مشہور و بدنام اس کی سرکشی صرف اس لیے ہے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جا رہی ہیں تو کہہ دیتا ہے کہ یہ تو اگلوں کے قصے ہیں ہم بھی اس کی ناک پر داغ دیں گے سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے برے اخلاق کی مذمت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی جو نعمتیں ہم نے آپ کو دیں جو سرات مستقیم اور خلوق عظیم یعنی بہت عظیم اخلاق ہم نے آپ کو عطا فرمائے اب آپ کو چاہیے کہ ہماری نہ ماننے والوں کی آپ نہ مانیں ان کی تو عین خوشی ہے کہ آپ ذرا بھی نرم پڑیں تو یہ کھیل کھیلیں اور یہ بھی مطلب ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے معبودان باطل کی طرف کچھ تو رخ کریں حق سے ذرا سا تو ادھر ادھر ہو جائیں پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ زیادہ قسمیں کھانے والے کمین شخص کی بھی آپ نہ مانیے چونکہ جھوٹے شخص کو اپنی ذلت اور کس بیانی کے ظاہر ہو جانے کا ڈر رہتا ہے اس لیے وہ قسمیں کھا کھا کر دوسروں کو اپنا یقین دلانا چاہتا ہے دھبا دھب قسموں پر قسمیں کھائے چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بے موقع استعمال کرتا پھرتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مہین سے مراد کاذب یعنی جھوٹا شخص ہے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ضعیف دل والا ہے حسن رحمہ اللہ کہتے ہیں حلاف مقابرہ کرنے والا اور مہین ضعیف و کمزور ہمازن غیبت کرنے والا چغل خور جو ادھر کی ادھر لگائے اور ادھر کی ادھر تاکہ فساد ہو جائے طبیعتوں میں بل اور دل میں بیر آ جائے صحیح بخاری کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں دو قبریں آ گئیں آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے امر پر نہیں ایک تو پیشاب کرنے میں پردے کا خیال نہیں رکھتا تھا دوسرا چغل خور تھا بخاری کی ایک اور حدیث میں ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں چغل خور جنت میں نہ جائے گا صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ حضیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث اس وقت سنائی تھی جب آپ سے کہا گیا کہ یہ شخص خفیہ پولیس کا آدمی ہے یعنی جاسوس ہے مستد احمد کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے بھلا شخص کون ہے لوگوں نے کہا ضرور اشاعت فرمائیے فرمایا وہ کہ جب انہیں دیکھا جائے اللہ تعالیٰ یاد آ جائیں اور سن لو سب سے بدتر شخص وہ ہے جو چغل خور ہو دوستوں میں فساد ڈلوانے والا ہو پاک صاف لوگوں کو تہمت لگانے والا ہو ترمیزی میں بھی یہ روایت ہے پھر ان بد لوگوں کے اور ناپا خسائل بیان ہو رہے ہیں کہ بھلائیوں سے باز رہنے والا اور باز رکھنے والا ہے حلال چیزوں اور حلال کاموں سے ہٹ کر حرام خوری اور حرام کاری میں پڑتا ہے گنہگار بد کردار محرمات کو استعمال کرنے والا بد خو بد گو جمع کرنے والا اور نہ دینے والا ہے مسد احمد کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جنتی لوگ گرے پڑے عاجز و ضعیف ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بلند مرتبے پر ہیں کہ اگر وہ قسم کھا بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ پوری کر دے اور جہنمی لوگ سرکش متکبر اور خود بین ہوتے ہیں مسد احمد کی ایک روایت میں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ جمع کرنے والے اور نہ دینے والے بدگور سخت خلق یعنی برے اخلاق والے زنیم کا مفہوم زنیم سے مراد بدنام ہے جو برائی میں مشہور ہو لغت عربی میں زنیم اسے کہتے ہیں جو کسی قوم میں سمجھا جاتا ہو لیکن دراصل اس کا نہ ہو عرب شاعروں نے اسے اسی معنی میں وعدہ ہے یعنی جس کا نصب صحیح نہ ہو کہا گیا ہے کہ مراد اس سے اخنس ابن شریق ثقافی ہے جو بنو زہرہ کا حلیف تھا اور بعض کہتے ہیں یہ اسود ابن عبد یقود زہری ہے اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولد الزنا یعنی زنا سے پیدا ہونے والی اولاد مراد ہے یہ بھی بیان ہوا ہے کہ جس طرح ایک بکری جو تمام بکریوں میں سے الگ تھلگ اپنا چرا ہوا کان اپنی گردن پر لٹکائے ہوئے ہو تو وہ ایک نگاہ میں پہچان لی جاتی ہے اسی طرح کافر مومنوں میں پہچان لیا جاتا ہے اسی طرح کے اور بھی بہت سے اقوال ہیں لیکن خلاصہ سب کا صرف اسی قدر ہے کہ زنیم وہ شخص ہے جو برائی سے مشہور ہو اور عموماً ایسے لوگ ادھر ادھر سے ملے ہوئے ہوتے ہیں جن کے صحیح نصب کا اور حقیقی باپ کا پتہ نہیں ہوتا ایسوں پر شیطان کا غلبہ بہت زیادہ رہا کرتا ہے مصر احمد کی روایت میں ہے کہ زنا کی اولاد تین برے لوگوں کی برائی کا مجموعہ ہے اگر وہ بھی اپنے ماں باپ کے سے کام کریں پھر آگے اللہ نے فرمایا اس شخص کی ان شرارتوں کی وجہ یہ ہے کہ یہ مالدار اور بیٹوں کا باپ بن گیا ہے ہماری اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا تو کہاں ہماری آیتوں کو جھٹلاتا ہے اور توہین کر کے کہتا پھرتا ہے کہ یہ تو پرانے افسانے ہیں اور جگہ اللہ نے فرمایا ذرنی ومن خلق تو وحیدہ الآیات یعنی مجھے چھوڑ دو اور اسے جسے میں نے اکتا و تنہا پیدا کیا ہے اور بہت سا مال دیا ہے اور حاضر باش لڑکے دیے ہیں اور بھی بہت کشائش دے رکھی ہے پھر بھی اس کی تما ہے کہ میں اسے اور دوں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا یہ تو میری آیتوں کا مخالف ہے میں اسے عنقریب بدترین مصیبت میں ڈالوں گا اس نے غور و فکر کر کے اندازہ لگایا یہ تباہ ہو کتنی بری تجویز اس نے سوچی میں پھر کہتا ہوں یہ برباد ہو اس نے کیسی بری تجویز کی اس نے پھر نظر ڈالی اور ترشرو ہو کر منہ بنا لیا پھر منہ پھیر کر اینٹنے لگا اور کہہ دیا کہ یہ کلام اللہ تو پرانا نقل کیا ہوا جادو ہے صاف ظاہر ہے کہ یہ انسانی کلام ہے اس کی اس بات پر میں ابھی اسے سقر میں ڈالوں گا اور تمہیں نبی کیا معلوم کہ سقر کیا ہے نہ وہ کسی کو باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے جسم پر لپٹ جاتی ہے اس پر انیس فرشتے متعین ہیں چنانچہ اسی طرح یہاں بھی فرمایا کہ اس کی ناک پر ہم داغ لگائیں گے یعنی اسے ہم اس قدر رسوا کریں گے کہ اس کی برائی کسی پر پوشیدہ نہ رہے گی ہر ایک اسے جان پہچان لے گا جیسے نشاندار ناک والے کو ایک نگاہ میں ہزاروں آدمیوں میں لوگ پہچان لیتے ہیں اور جو داغ چھپائے گا تو چھپ نہ سکے گا یہ بھی کہا گیا ہے کہ بدر والے دن اس کی ناک پر تلوار لگے گی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ قیامت والے دن جہنم کی مہر لگے گی یعنی منہ کالا کر دیا جائے گا تو ناک سے مراد پورا چہرہ ہوا واللہ عالم امام ابو جعفر ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام اقوال کو نقل کر کے فرمایا ہے کہ ان سب میں تطبیق اس طرح ہو جاتی ہے کہ یہ تمام امور اس میں ہو جائیں گے یہ بھی ہوگا اور وہ بھی ہوگا دنیا میں بھی رسوا ہوگا سچ مچ ناک پر نشان لگے گا آخرت میں بھی نشاندار مجرم بنے گا فی الواقع یہ ہے بھی بہت درست